بات یہ ہے کہ ڈلیوری کے بعد یعنی زچہ ہونے کے بعد عورت کیا ہوائی سفر کر سکتی ہے مجبوری یا ویسے اگر اس کو ایک ملک سے دوسرے ملک کہیں جانا ہو تو ہوائی سفر کرنا اس کے لیے صحیح ہے کوئی یا ویسے کہیں باہر جاتی ہے اور ہوائی سفر دونوں کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا جی گیٹ بھائی اس میں شری طور پر تو کوئی قباحت نہیں ہاں اگر طبی طور پر قباحت ہو تو ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں کہ یہ سفر کے قابل ہے یا نہیں البتہ شری طور پر اس میں سفر کرنے میں کوئی قباحت یا کوئی ممانعت نہیں اگر عورت کو اس کی صحت اجازت دیتی ہے تو جیسے چاہے سفر کر سکتی ہے